جو خوبصورتی دی گئی ہے اس کا چالیسواں حصہ فورٹیتھ پارٹ آف بیوٹی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا یوسف علیہ سلاد وسلام کو دی تھی ایسے خوبصورت تھے بلکہ اس زمانے میں دنیا کے جتنے بھی ہینسم اور خوبصورت قسم کے لوگ تھے ان میں سب سے زیادہ خوبصورت اس زمانے میں سیدنا حضرت یوسف علیہ کے والسلام تھے یہاں تک کہ مفسرین کرام نے بیان کیا کہ حضرت یوسف علیہ سلاد والسلام جب پانی پیتے تھے تو سامنے بیٹھنے والا شخص ان کے حلق کی طرف دیکھتا تو اتنا خوبصورت اور ٹرانسپرنٹ آئینے کی طرح اللہ نے انہیں رنگ دیا تھا کہ پانی جو حلق میں سے نیچے اترتا وہ بھی سامنے بیٹھنے والے کو نظر آیا کرتا تھا اور ایسے خوبصورت اللہ کے کے نبی تھے قرآن کریم نے جن بارے میں بیان کیا کہ ایک مرتبہ کچھ عورتیں بیٹھی ہوئی تھی فروٹس کاٹ رہی تھی ان عورتوں کے ہاتھوں میں نائف چھوریاں تھی جب وہ عورتیں فروٹس کاٹ رہی تھیں اچانک حضرت یوسف علیہ السلام کا گدر کا گزر ہوا کرتا ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام و کے حسن کو ان عورتوں نے بجائے فروٹس کاٹنے کے اپنی انگلیوں کو کاٹ ڈالا انگلیاں کٹ گئی بلیڈنگ ہونے لگے خون نکلنے لگا لیکن ان عورتوں کو ہوش نہیں تھا حالانکہ میری مائے بہنیں ہماری باڈی کی سکن اتنی سنسٹیو ہے کہ ایک نیڈل پرک ہو جائے تو انسان کی چیخ نکل جاتی ہے یہاں انگلیاں کٹ گئی خون بہنے لگا لیکن ان عورتوں کو ہوش نہیں تھا قرآن اسے بیان کرتا ہے وَقَتَّانَ عَيْدِيَمُنَّ هذا إلا ملك کریم عورتوں کی زبان سے نکل گیا ہائے اللہ یہ کوئی انسان نہیں ہے یہ تو کوئی فرشتہ ہے جو زمین پر چلتا پھرتا نظر آتا ہے ایسا حسن اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا یوسف علیہ السلام کو دیا تھا ابھی بالکل جوانی کے عالم میں ابتدائی چھلکتی ہوئی جوانی ہے اور حضرت یوسف علیہ السلام کو غلام بنا کر قیدی بنا کر مارکٹ میں کھڑا کر دیا گیا ہے اور ان کے بیچنے کے لیے اکشن لگا ہوا ہے نیلامی ہو رہی ہے اور حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں جب لوگوں نے یہ سنا کہ ان کا اکشن ہونے والا ہے ان کی نیلامی ہونے والی ہے بڑے بڑے رئیس بڑے بڑے مالدار بڑے بڑے تجار بڑے بڑے اس زمانے کے حاکم حاکمین یہ سب کے سب اس خوبصورت نوجوان کو خریدنے کے لیے پہنچ گئے ہر ایک چاہتا تھا یہ غلام ہمیں مل جائے یہ جوان ہمارے ہاتھ آ جائے یہ وہ جس کی خوبصورتی پر دنیا حیران ہے یہ نوجوان ہمیں مل جائے ہر ایک تمنا کیے ہوئے ہے روایتوں سے معلوم ہوتا ہے اور مفسرین کرام نے کھل کر بیان کیا ہے کہ اس مارکیٹ میں جہاں یوسف علیہ السلام کی نیلامی ہو رہی رہی ہے لوگ کھڑے ہوئے ہیں بڑے بڑے رئیس قسم کے لوگ اور اپنے ساتھ میں سونا لے کر آئے ہیں چاندی لے کر آئے ہیں ڈائمنڈز لے کر آئے ہیں گولڈ سلور اور ڈائمنڈز کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں اور قیمت لگائی جا رہی ہے لوگ وہاں پر اس میں کھڑے ہوئے ہیں اور اسی مجمع میں جہاں یہ سارے بڑے بڑے مالدار کھڑے ہوئے تھے مفسرین کرام نے بیان کیا کہ ایک بوڑھی عورت بھی ان کے درمیان میں موجود تھی بوڑھی عورت غریب عورت وہ بھی یوسف علیہ سلاۃ والسلام کو خریدنے والوں کی لائن میں کھڑی ہے کسی نے اس بڑھیا سے پوچھ لیا امی جان تم یہاں پر اس کراؤڈ میں اس لائن میں جہاں پر یوسف علیہ السلام کے خریدار کھڑے ہوئے ہیں تم کیوں آئی ہو بڑھیا نے جواب دیا کہ جیسے تم یوسف علیہ السلام کو خریدنے آئی ہو آئے ہو میں بھی یہاں پر یوسف علیہ السلام کی خریداری کے لیے آئی ہوں پوچھنے والا حیران ہو گیا کہنے لگا امی جان یوسف کو خریدنا کوئی معمولی بات نہیں ہے یہ تو بڑے قیمتی نوجوان ہے انہیں خریدنے کے لیے مال و دولت چاہیے تم کیا لے کر آئی ہو کیا ہے تمہارے پاس حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد میں جب بڑھیا سے یہ سوال کیا گیا تو اس نے اپنے ہاتھ میں ایک تھیلی میں اس نے کچھ تھریٹ رکھا تھا دھاگا رکھا تھا اس نے اپنا دھاگا باہر نکالا اور کہنے لگی یہ تھریڈس لے کر آئی ہو یہ دھاگا لے کر آئی ہو اس کے بدلے میں میں یوسف علیہ السلام کو خریدنا چاہتے ہو وہ شخص جس نے سوال کیا تھا مسکرانے لگا کہنے لگا امی جان یہاں پر تم ذرا اس کراؤڈ کو اور مجمع کو دیکھو یہ بڑے بڑے بادشاہ قسم کے لوگ یہاں پر آئے ہوئے ہیں جو یہاں کے سب سے مالدار قسم کے لوگ سمجھے جاتے ہیں سونے چاندی اور ڈائمنڈز کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں تم دھاگے سے یوسف کو کیسے خریدو گی یوسف علیہ السلام تو بہت مہنگے بکے گئے یہ اس دھاگے کے بدلے میں نہیں خریدے جا سکتے ہیں تم یہ کیسا سودا کرنے آئی ہو میری مائیں بہنیں اس بڑیا کا جواب سننا اس بڑھی عورت نے جواب یہ دیا ارے میرے بھائی مجھے بھی معلوم ہے کہ اس دھاگے کے بدلے میں میں یوسف کو نہیں خرید سکتی یوسف کی تو نیلامی ہو رہی ہے سونے چاندی روپیے پیسے اور ڈائمنڈز کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں مجھے یقین ہے کہ میں اس بچے کو اس نوجوان کو خریدنے کی میرے اندر طاقت نہیں ہے لیکن یہ نوجوان نوجوان کوئی معمولی نہیں ہے یہ اللہ کا بڑا پیارا بندہ ہے میں تو آج لائن میں اس لیے کھڑی ہو گئی ہوں کہ کل اللہ تبارک و تعالی قیامت کے میدان میں اعلان کریں گے کہ کہاں ہے وہ لوگ جو یوسف کو خریدنے والے والے تھے کہاں ہیں وہ لوگ جو اللہ کے نبی کو آزادی دلوانے والے تھے اور انہیں غلامی سے خریدنے والے تھے آؤ ان لوگوں کو جمع کرو جب یوسف علیہ السلام کے خریداروں کو جمع کیا جائے گا تو اس لائن میں میں بھی کھڑی ہو جاؤں گی اور میں اپنے پروردگار سے کہوں گی اے میرے مولا میں یوسف کو خرید تو نہیں پائی لیکن خریداروں کے لائن میں میں بھی کھڑی ہوئی تھی میرے اللہ کو مجھ پر پیارا جائے گا کہ میری بندی نے یوسف کو خریدا تو نہیں البتہ خریدنے والوں کی لائن میں تو کھڑی ہوئی تھی اللہ کو میری صدا پر رحم آ جائے گا اور اسی ادا پر انشاءاللہ میرا پروردگار میرے لیے مغفرت کا فیصلہ کر دے گا بس میری مائیں بہنیں آج بڑھیا کی اس بات کو ہم اپنے بارے میں سوچے یہی تو ہمارا بھی حال ہے پچھلے الیون منتھ سے اللہ کی نافرمانی کرتے رہے گناہ پر گناہ کرتے رہے رات دن اللہ کو ناراض کرتے رہے نہ جانے کیسے کیسی نافرمانیاں ہم سے وجود میں آ گئی اور اس کے بدلے میں جب ہماری نیکیوں کو ہم دیکھتے ہیں تو نیکیاں بالکل معمولی سی اس لائق نہیں ہے کہ جو گناہوں کی قیمت بن سکے جو ان گناہوں کو مٹا سکے ہم خود جانتے ہیں ہماری نیکیاں اتنی معمولی ہے اتنی تھوڑی ہے کہ ہم ان گناہوں کو اس کے بدلے میں خرید نہیں سکتے گناہوں کو پوش نہیں کر سکتے ان چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو ہمارے پاس ہم نے ان گیارہ مہینوں میں جمع کیا ہے گناہ زیادہ ہے نیکیاں کم ہے لیکن آج میری مائیں بہنیں آپ سب مل کر مسجد یعنی سلسلام کے اس جماعت خانے میں آ کر بیٹھ گئی اور اسی امید سے آئی ہو کہ اللہ آج تو رحم کرنے والا ہے آج رحمت کا سودا ہونے والا ہے آج اس مسجد میں اللہ کی رحمت کا آپشن لگا ہوا ہے خدا کی رحمتیں برس رہی ہے اللہ کی برکتیں برس رہی ہے ہماری جولی میں کچھ نہیں ہے معمولی سی نیکیا لے کر آئے ہیں ادھر گناہ اتنے زیادہ ہے جس کی قیمت ہم ادا نہیں کر سکتے لیکن آج اللہ کے دربار میں روزے کی حالت میں ہم سب یہاں پر آ کر بیٹھ گئے اور یہی امید لگائے ہوئے ہیں کہ مولا کل قیامت میں جب تو اعلان کرے گا کہ کہاں ہیں وہ میری بندیاں جو رمضان کے روزوں کی قدر کیا کرتے تھے جو اللہ کے گھر پر حاضری دیا کرتے تھے جو اللہ کو راضی کرنے کی فکر کیا کرتے تھے تو مولا ہے تو ہمارے پاس کچھ نہیں ہم بالکل خالی ہے گناہوں میں بھلے ہوئے ہیں لیکن اے اللہ آج تیری بارگاہ میں آئے ہیں دیا کی بھیگ مانگنے آئے ہیں اے اللہ اگر تو اس بڑھیا کے لیے مغفرت کا فیصلہ کر سکتا ہے کہ وہ یوسف کے خریداروں کی لائن میں تھے تو آج ہم بھی رمضان کے مہینے میں تیرے دربار پر آ کر بیٹھ گئے ہیں اور امید لگائے ہوئے ہیں کہ اللہ جب تو ہزاروں اور کروڑوں کو معاف کرنے والا ہے تیری رحمتیں برسنے والی ہے اے اللہ ایک چھیٹا ہم ہم پر بھی نازل کر دے اور ہم سب کے لیے مغفرت کا فیصلہ فرما دے اللہ تعالی ہماری حاضری کو قبول فرمائے اللہ تعالی ہم سب کے یہاں پر جمع ہونے کو قبول فرمائے میری مائیں بہنیں اس میں کوئی شک نہیں بڑی مبارک یہ گھڑیا ہے اور یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اتنی اللہ کی نافرمانی کرنے کے بعد خدا نے ایک مرتبہ پھر ہمیں اپارچونیٹی دی ہے کہ ہم نے کیا کمائے اللہ کو راضی کرے اس کی رضامندی کی فکر کرے اللہ تبارک و تعالی اس مہینے کے اس ماہ مبارک ہم سب کو قدردانی نصیب فرمائے میری ماں بہن حضرت یوسف علیہ السلام وسلام کے بارے میں میں بیان کر رہا تھا یہ اللہ کے ایک ایسے نبی تھے جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری اچھی کوالٹیز دی تھی لیکن ایک اسپیشل کوالٹی ایک بہت بڑا کمال حضرت یوسف علیہ السلام میں یہ تھا کہ آپ خواب کی تعبیر کرنے میں بڑے ماہر تھے ڈریمز کا جو انٹرپریٹیشن ہوتا ہے اور خوابوں کی جو تعبیر کی جاتی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا یوسف علیہ السلام کو بڑا زبردست ملکہ نصیب فرمایا تھا اور یہ جو حضرت یوسف علیہ السلام والسلام کو اللہ نے ملکہ دیا تھا یہی ملکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے امت کے امتیوں میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے کئی لوگ ہیں جنہیں اس ملکے سے سرفراز کیا ہے میری مائیں بہنیں ایک گاڑی ہے سیٹرون جس کا رجسٹریشن پلیٹ ہے P E five A M Y T یہ گاڑی بالکل درمیان میں کھڑی ہوئی ہے سارے راستے کو بلاک کر رہی ہے اور اس گاڑی کا ہینڈ بریک بھی فیل ہو گیا ہے جس کی بنا پر یہ دوسری گاڑی سے ٹکرا گئی ہے تو درخواست کی جاتی ہے کہ فوری طور پر جلدی سے ہماری یہ بہن جس کی بھی یہ گاڑی ہو Citroen L S P E five eight M Y T جا کر اپنی گاڑی کے پاس پہنچ جائے برحال حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے جو صلاحیت دی تھی ہمارے حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہی طریقہ انٹرپریٹیشن آف ڈریم کا جو علم تھا اللہ و تعالیٰ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے بھی کچھ افراد کو یہ علم سے نوازا تھا جس میں علامہ محمد ابن سیرین رحمت اللہ علیہ ایک ایسے زبردست عالم دین گزر گزرے ہیں کہ جن کی تعبیر و رویہ خوابوں کی تعبیر بیان کرنے کا اللہ نے انہیں بڑا نرالا داس نصیب فرمایا تھا دراصل میں بیان یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ محمد ابن سیرین رحمت اللہ علیہ جس زمانے میں تھے اسی زمانے میں ایک بہت بڑے عالم دین حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ بھی موجود تھے امام مالک رحمت اللہ علیہ مدینہ کے زبردست عالم دین اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں فقہ سے سنت سے اور دینی علوم سے ایسا مالا مال کیا تھا کہ اس زمانے میں وہ ایک بہت بڑے چھوٹی کے عالم سمجھے جاتے تھے یہ امام مالک رحمت اللہ علیہ مدینہ کے زبردست عالم ہے جب یہ بوڑھے ہو گئے تو بڑھاپے کی عمر میں ہمیشہ انہیں اس بات کا خیال رہتا تھا کہ میں مدینہ پاک میں ہوں اللہ مجھے مدینہ کی موت نصیب فرمائے اور اسی بنا پر ان کا حال یہ تھا کہ بڑھاپے میں کبھی بھی مدینہ سے باہر نہیں نکلتے فرض حج کر چکے تھے نفل حج کے لیے بھی نہیں جاتے تھے اس ڈر سے کہ میں مدینے سے باہر نکلا اور اگر مجھے موت آ گئی تو میں مدینے کی موت سے محروم ہو جاؤں گا ایسی مدینے سے امام مالک رحمت اللہ علیہ کو محبت ہے اور ہر گھڑی یہ تمنا ہے اللہ مجھے مدینے کی موت نصیب فرمائے یہ امام مالک رحمت اللہ علیہ رات دن دعائیں کر رہے اللہ میری موت آئے تو مدینہ پاک میں آئے مجھے مدینہ کی موت نصیب ہو جائے اور ہر وقت اس پریشانی میں تھے کہ اگر مجھے کچھ اندازہ ہو جاتا میری موت کب آئے گی کن حالات میں آئے گی کہاں پر آئے گی تو مجھے کچھ پتا چلے میں کچھ مدینہ کے باہر جاؤ اپنے ضروریات کو نمٹاؤ لیکن ایک ڈر تھا کہ موت کا کوئی بھروسہ نہیں وہ کبھی بھی آ سکتی کی ہے میں باہر نکلا مدینے کی موت سے محروم ہو جاؤں گا انہی خیالوں میں دعاوں میں امام مالک رحمت اللہ علیہ تھے ایک رات وہ سو گئے مدینے پاک میں سوئے ہوئے ہیں رات کو خواب میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی بات مجھے پریشان کیے ہوئے ہے مجھے یہ نہیں معلوم میری موت کب آئے گی اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ مجھے بتلا دو کہ میری موت کب آئے گی کس جگہ پر آئے گی تو میں ذرا مدینے سے باہر جا کر اپنی ضروریات کو پورا کرو مجھے تو مدینے سے باہر نکلنے میں ڈر لگتا ہے کہ اگر میں مدینے سے باہر نکل گیا موت آ گئی میں مدینے کی موت سے محروم ہو جاؤں گا اے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا مجھے یہ بتلا دو میری موت کب آنے والی ہے تاکہ مجھے پتا چل جائے کہ میری تیری موت کا وقت اللہ نے کیا طے کیا ہے حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ نے یہ سوال خواب میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا جب یہ سوال کیا تو حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پانچ انگلیوں سے اشارہ کیا فائیو فنگر سے اشارہ کیا اور اچانک امام مالک رحمت اللہ علیہ کی آنکھ کھل گئی اب حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ صبح میں اٹھ گئے پریشان ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جواب تو دیا لیکن جواب ادھورا ہے فائیو فنگرز بتائی پانچ انگلیاں بتائی ہے اس کا کیا مطلب میں اور پانچ سال جینے والا ہوں میں اور پانچ مہینے جینے والا ہوں میں اور پانچ ہفتے جینے والا ہوں میں اور پانچ دن جینے والا ہوں یا میری زندگی کے صرف پانچ گھنٹے پانچ منٹ باقی رہ گئے ہیں پریشان ہو گئے کیا اس کی تعبیر ہوگی پانچ کا کیا مطلب ہے پانچ پانچ پانچ پانچ پانچ گھنٹہ مہینہ ہفتہ دن سال کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ نے فوراً اپنے خادم کو بلایا اور یہ کہا کہ مدینے میں سب سے بڑے خواب کے انٹرپریٹیشن کو بیان کرنے والے اور خواب کی تعبیر کو بیان کرنے والے حضرت امام محمد ابن سرین رحمت اللہ علیہ ہے جلدی جاؤ ان کے پاس پاس میرا خواب بیان کرو اور یہ مت بتلانا کہ تم تمہیں امام مالک نے بھیجا ہے صرف جا کر کہنا ایک شخص کا یہ خواب ہے اور اس خواب کی کیا تعبیر ہے تاکہ مجھے پتا چل جائے کہ اب میری زندگی کے کتنے دن باقی رہ گئے ہیں کتنے سال باقی رہ گئے ہیں تاکہ مجھے زندگی میں اطمینان ہو جائے اور کوئی فیصلہ کرنے کے بارے میں مجھے صحیح خیال آ جائے یہ شخص حضرت علامہ محمد ابن سیرین رحمت اللہ علیہ کے پاس پہنچا اور جا کر یہ خواب بیان کیا علامہ محمد ابن سیرین رحمت اللہ علیہ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواب کی تعبیر کا بڑا ملکہ دیا تھا جیسے ہی انہوں نے یہ خواب سنا تو انہوں نے یہ سوال کیا کہ تعبیر بعد میں بتلاؤں گا پہلے یہ بتلا کہ یہ خواب کس نے دیکھا ہے اس غلام نے منع کیا کہ جس نے بھی خواب دیکھا ہے مجھے منع کیا ہے کہ میں یہ خواب دیکھنے والے کا نام بیان نہ کروں یہ امانت ہے میں آپ کو نہیں بتلا سکتا اللہ ابن سیرین رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر تو خواب دیکھنے والے کا نام نہیں بتلائے گا تو میں تجھے خواب کی تعبیر بھی نہیں بتلاؤں گا جا اس شخص سے اجازت لے کر آ جس نے یہ خواب دیکھا ہے کیونکہ یہ خواب کسی معمولی انسان نے نہیں دیکھا ہے یہ خواب دیکھنے والا اللہ کا ولی ہے بہت بڑا انسان ہے اور اللہ نے جس سے بہت نوازا ہے یہ کوئی معمولی انسان کا خواب نہیں ہے اور اللہ علامہ ابن سیرین رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک اور بات تجھے بتلاتا چلو کہ یہ خواب اگر مدینہ میں کس نے دیکھا ہے تو یہ مدینہ کے کسی بڑے عالم نے دیکھا ہے اور میرا یقین ہے کہ مدینہ پاک میں امام مالک رحمت اللہ علیہ سے بڑھ کر کوئی اللہ والا نہیں ہے اس غلام نے یہ کہا کہ مجھے تو اجازت نہیں ہے میں بیان نہیں کروں گا میں پہلے پرمیشن لے کر آتا ہوں غلام حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ کے پاس پہنچا اور آ کر اس نے کہا کہ اللہ ابن سیرین رحمت اللہ علیہ نے تو مجھے یہ جواب دیا کہ جب تک خواب دیکھنے والے کا نام نہ بتلایا جائے اس وقت تک خواب کی تعبیر نہیں بتلائی جائے گی امام مالک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ جاؤ میرا نام بیان کر دو یہ غلام وہاں پر پہنچا اور کہا کہ جی ہاں آپ نے جو سوچا تھا بالکل صحیح سوچا تھا یہ مدینے کے امام مالک رحمت اللہ علیہ کا خواب ہے اور انہیں یہ سوال تھا کہ اے پروردگار عالم میری موت کب آئے گی مجھے پتا نہیں ہے اور خواب میں جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا انہوں نے یہی سوال اللہ کے نبی سے پوچھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں پانچ انگلیاں بتلائی لیکن یہ پانچ انگلیوں سے کیا اشارہ ہے پانچ سال پانچ مہینے پانچ دن پانچ ہفتے پانچ گھنٹے اس کے بارے میں علم نہیں ہے اور اس کی تعبیر کے لیے میں میں آپ کے پاس آیا ہو اللہ ابن سیری رحمت اللہ علیہ نے اس وقت یہ جواب دیا کہ دیکھو امام مالک رحمت اللہ علیہ نے جو خواب دیکھا ہے اور اس خواب کے بارے میں وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے میری موت کا ٹائم بتلا دیا کہ وہ یا تو پانچ سال ہے یا مہینے ہے یا ہفتے ہے یا دن ہے یا گھنٹے ہے یہ بالکل غلط ہے اللہ کے نبی کا اس طرح اشارہ نہیں ہے بلکہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پانچ کا اشارہ کر کے قرآن کریم کی ایک آیت کی طرف اشارہ کر دیا وہی آیت کریمہ جو ابھی میں نے شروع میں تلاوت کی تھی جس میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پانچ چیزیں ایسی ہیں جس کا علم اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں پانچ چیزیں ایسی ہیں کہ جس کا علم کسی کے پاس موجود نہیں ہے وہ نالج صرف اللہ کے پاس ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مالک تم مجھ سے یہ سوال کرتے ہو اس کا علم تو میرے پاس بھی نہیں ہے یہ پانچ چیزیں اللہ نے ایسی بنائی ہے جس کا نالج صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے اللہ کے علاوہ اسے کوئی نہیں جانتا قرآن کریم میں اسی کو فرمایا گیا عنده علم کہ قیامت کا علم اللہ کے پاس ہے قیامت کب آئے گی یہ صرف اللہ تبارک و تعالی جانتے ہیں وَيُنَزِّلُ الْغَيْسِ بارش کب نازل ہوگی کہاں نازل ہوگی کتنی نازل ہوگی بارش کے نازل ہونے سے فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا بارش کے نازل ہونے پر وہ وہ رحمت بن بن جائے جائے گی یا سیلاب گا اس کا ایکزیکٹ علم ہر جگہ کا ہر وقت میں اور ہر ایک کے بارے میں اگر کسی کو ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے آگے اللہ فرماتے ہیں وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْضِ ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ بیٹا ہے یا بیٹی ہے وہ بیٹا یا بیٹی پیدا ہونے کے بعد میں زندہ رہیں گے یا مر جائیں گے وہ بچہ آگے چل کر نیک بنے گا یا بدبخت بنے گا ماں باپ کا فرما بردار بنے گا یا نافرمان بنے گا ان سب کے بارے میں نالج صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے آگے چوتھی بات اللہ نے فرمائے وَمَا تَدْرِي نَفْسُمْ آئندہ کل تم کیا کماؤ گے کتنا کماؤ گے کہاں سے کماؤ گے تمہاری روزی میں برکت ہوگی یا نہیں ہوگی اس کا نالج بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے اور پانچویں بات قرآن نے فرمائی وہ سن کہ کس زمین میں تمہیں موت آئے گی کب موت آئے گی کن حالات میں موت آئے گی کیسے تمہاری موت آئے گی اس کو جاننے والا صرف اللہ تبارک و تعالی ہے تو گویا امام مالک رحمت اللہ علیہ کو خواب میں یہ بتلایا گیا کہ زندگی اور موت اللہ کے پاس ہے آدمی کی موت کب آئے گی کن حالات میں آئے گی اس کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ کو خبر دی ہے برحال امام مالک رحمت اللہ علیہ کی ایک تمنا تھی اور ان کی یہ تمنا پوری بھی ہو گئی حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ کو مدینہ ہی میں موت نصیب ہوئی اور جنت البقی قبرستان میں جہاں پر ہزاروں صحابہ کی قبر وہاں پر موجود ہے وہیں پر حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ کو بھی دفن کیا گیا ہے برحال میری مائے بہنے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی موت کب آئے گی کن حالات میں آئے گی کس وقت وہ اللہ کو پیارا ہو جائے گا وہ انسان نہیں جانتا اللہ نے یہ نالج یہ علم اپنے پاس رکھا ہے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کانوں سے سن رہے ہیں ایک چلتا پھرتا آدمی جو بالکل تندرست و توانا ہے ایک جھٹکا اس کے ہاتھ پر آتا ہے اور وہ وہاں پر ختم ہو جاتا ہے اور ایک ایسا آدمی کے جو بیمار ہے جو اسپتال میں ہے جو مشینوں پر لگا ہوا ہے جس کی حالت بہت خراب ہے لیکن اللہ تبارک و تعالی جب شفا دینے پر آتا ہے تو جس کے بارے میں سب یہ کہتے ہیں اب یہ بچ نہیں پائے گا اللہ اسے ایسی تندرستی دیتے ہیں کہ چلتا پھرتا دوسرے بیس سال نکال دیتا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے کہ اللہ نے ہر ایک کے لیے ایک مقررہ مدت طے کر دی ہے ہر ایک کا وقت آئے گا اس وقت اسے اللہ کے پاس جانا پڑے گا قرآن کہتا ہے پلندن منگ اللہ دی موت سے تم لاکھ بھاگو لیکن جب تمہارا وقت آ جائے گا تو موت کا سامنا تمہیں ضرور کرنا پڑے گا حضرت سلیمان علیہ السلام و سلام اللہ کے نبی ہے ایک مرتبہ بیان کر رہے تھے ایک مجمع بیٹھا ہوا تھا اتنے میں حضرت سلیمان علیہ السلام و کے بیان میں ایک شخص آیا اور وہ آ کر بیٹھ گیا اب یہ شخص جو بیان میں آ کر بیٹھا وجہ اس کے کہ وہ بیان کو سنے وہ ایک دوسرے آدمی کو گھورنے لگا اسے گھور گھور کر دیکھ رہا ہے اسے کر رہا ہے اور ایسی خطرناک نگاہوں سے اسے کرتا ہے کہ وہ بیچارہ جو بیان میں بیٹھا ہوا تھا وہ پریشان ہو گیا کہ بھائی پتہ نہیں یہ کون آدمی ہے کس قسم کا آدمی ہے بیان میں آ کر بیٹھا ہے اور مجھے سٹیر کر رہا ہے اور کیسے گھور گھور کر دیکھ رہا ہے وہ اتنا پریشان ہو گیا اتنا انیزی فیل کرنے لگا کہ وہ آگے بڑھ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس گیا اور جا کر شکایت کی کہ حضرت میں آپ کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا اور یہ آدمی ابھی مجلس میں آیا یہ جب سے مجلس میں آیا ہے مجھے سٹیر کر رہا ہے گھور رہا ہے اور اتنی بھیانک نگاہوں سے مجھے دیکھتا ہے کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے مجھے بالکل عجیب کر قسم کی حالت میری ہو رہی ہے میں یہاں پر بیٹھ نہیں پاؤں گا مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے مجھے بہت گھبراہٹ ہو رہی ہے اے اللہ کے نبی اللہ نے تو آپ کو ہواؤں پر کنٹرول دیا ہے آپ ابھی اور اسی گھڑی ہواؤں کے سہارے مجھے فلاں جگہ پر بھیج دے فلاں جزیرے میں بھیج دے فلاں آئی میں بھیج دے میں اس سے بہت دور چلا جانا چاہتا ہوں مجھے اس سے بہت ڈر لگتا ہے حضرت حضرت سلیمان علیہ السلام و سلام کے بارے میں قرآن کہتا ہے ہوائیں ان کے کنٹرول میں تھی جنات ان کے کنٹرول میں تھے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسی وقت اس شخص کی امید پر اسے وہاں سے روانہ کر دیا اور ایک دور جزیرے میں آئیلینڈ میں پہنچا دیا وہ شخص کو چلا گیا سلیمان علیہ السلام نے اس کے بعد اس شخص کو بلایا جو گھور رہا تھا اور اس سے قریب بلا کر کہا کہ کیا کر رہے ہو تو کیوں تم اس بیچارے کو گھور رہے تھے کیوں اس طریقے سے سٹینڈ کر رہے تھے کہ وہ بیچارہ پریشان ہو گیا تو اس شخص نے جواب یہ دیا کہ اے اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام میں موت کا فرشتہ اسرائیل ہوں میں موت کا فرشتہ اسرائیل ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے یہ حکم دیا تھا اس بندے کی روح کو فلا آئیلینڈ میں فلا جزیرے میں قبض کرنا ہے میں جب اس کی روح کو قبض کرنے کے لیے نکلا تو میں دیکھ کر حیران ہو گیا کہ وہ آئلینڈ وہ جزیرہ تو یہاں سے کئی مائلز دور ہے یہ یہاں پر بیٹھا ہوا ہے اس کی موت کا وقت آنے والا ہے اتنا دور وہ وہاں پر تک کیسے پہنچے گا اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ اس جزیرے سے اس کی روح کو قبض کرنا ہے تو میں حیرانی کے عالم میں اسے سٹیر کر رہا تھا کہ اللہ نے حکم دیا ہے فلاں جزیرے میں روح کو قبض کیا جائے یہ یہاں پر بیٹھا ہوا ہے میں اسی حیرانی میں تھا اور اسے دیکھ رہا تھا لیکن خدا نے غیب سے نظام کر دیا اب میں اسی جزیرے میں جا کر اس کی روح کو قبض کر لوں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ ہے کہ جب موت کا وقت آ جاتا ہے تو ہماری ساری حکمتیں سارا نالج ساری دانائی ایک طرف رہ جاتی ہے کیا ہم نہیں سنتے کہ ایک ایسا ڈاکٹر ہے جو ہارٹ اسپیشلسٹ ہے کارڈیولوجسٹ ہے لیکن جب اس کی موت آتی ہے تو وہ بھی ہارٹ اٹیک سے دنیا سے چلا جاتا ہے حکیم جالینوس بہت بڑا حکیم گزرا ہے اور حکیم جالینوس کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے کہ سب سے پہلے ڈائریا کی دوا بنانے والا اور ڈائریا کی دوا کو ڈسکور کرنے والا یہ حکیم جالی نوز تھا لیکن جب اس کی موت کا وقت آیا ہے ڈائریا میں مبتلا ہوا دست میں مبتلا ہوا اور اسی حالت میں اس کا انتقال ہو گیا حکیم افلاطون بہت بڑا حکیم گزرا ہے جس نے سب سے پہلے وہ علاج بتلایا کہ جس کو پیرالائز اٹیک ہو جائے جس کو سٹروک آ جائے اس کے بدن کے اوپر ایسا تیل اس نے ایجاد کیا تھا کہ جس کے لگانے سے اس کے وہ سٹروک اور اس کا بدن جو ٹھنڈا پڑ جاتا ہے اس کے اندر حرارت آ جاتی ہے اتنا بڑا اس نے تیل ایجاد کیا ساری دنیا میں وہ مشہور ہوا لیکن اسی افلاطون کی آخری زندگی میں اسے سٹروک آتا ہے اور اسی حالت میں وہ اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کو بلانا چاہے اپنے دربار پر بلانا چاہے تو ساری چیزیں ادھر کی ادھر ہو جاتی ہے جب وقت آ جاتا ہے موت کا دنیا کی کوئی طاقت پھر اسے روک نہیں سکتی میری ماں بہنیں ہمیں بھی اللہ کے پاس جانا ہے یہ وقت ہمارا بھی آنے والا ہے ہم سب کو یہ دنیا چھوڑ کر جانا ہے اور ہمارے حضرت شاہ وسیع اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر ہمارے ہماری موت آ گئی اللہ کے پاس چلے گئے اور خدا نے ہم سے یہ سوال کر لیا کہ اے میرے بندے اے میری بندی تو سکسٹی سکسٹی فائیو ایئرس کی عمر لے کر دنیا میں گئی تھی آج تو میری بارگاہ میں آئی ہے اے میری بندی میں تجھ سے پینسٹھ سال کا حساب نہیں مانگتا سکسٹی ایئرس کا حساب نہیں مانگتا ففٹی ایئرس کا حساب نہیں مانگتا بتا تیری لائف میں ایسے ٹوینٹی فور آورز ہے ایسے ایسے چوبیس گھنٹے ہیں کہ نے میری مانی ہو اور میری نافرمانی نہ کی ہو تو میری مائیں بہنیں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ہمارے پاس تو وہ چوبیس گھنٹے بھی نہیں ایسے 24 فور آورس بھی ہماری لائف کے نہیں ہے کہ ہم فخر سے اللہ کو یہ کہہ سکے کہ اللہ تیری ہر نعمت کا میں نے چوبیس گھنٹے میں شکر ادا کیا اور میرے پاس سے چوبیس گھنٹے ہیں اللہ ماشاء اللہ ہمارے پاس تو زندگی کے ایسے چوبیس گھنٹے بھی نہیں ہے میری مائیں پہلے زندگی غفلتوں میں گزر رہی ہے یہ تو اللہ کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں رمضان کا مہینہ نصیب فرما دیا روز روزے کی مبارک عبادت سے اللہ نے مالا مال کر دیا اور رمضان کی یہ مبارک گھڑیاں ہمیں نصیب ہو گئی اب یہ وقت ہے کہ ہم اس کی قدر کر لیں یہ ماہ مبارک کتنا تیزی سے نکل جائے گا ہمیں احساس بھی نہیں ہوگا لیکن اس کے جانے سے پہلے پہلے ہم اس ماہ مبارک کی قدر کر لیں اپنے آپ کو اپنی ذات کی اصلاح کر لیں اپنی نفس کی اصلاح کریں ہماری لائف میں چینجز آ جائے دیکھو اگر رمضان کے پہلے کی ہماری زندگی زندگی اور رمضان کے آنے کے بعد کی زندگی اگر ان دونوں میں ہماری زندگی میں چینجز نہیں آئے لائف بدلے نہیں جو غفلت پہلے تھی وہ آج بھی ہے جو گناہ کل کر رہے تھے وہ آج بھی کر رہے ہیں تو یہ تو بڑے خسارے کی بات ہے ہمیں تو یہ چاہیے ہماری لائف کے اندر اب چینجز آئے ہماری زندگی بدلے ہمارا عمل بدلے ہمارا رہن سہن بدلے ہماری عبادتیں بڑھ جائے اس طریقے سے تبدیلی کی ضرورت ہے ورنہ اگر تبدیلی نہیں ہوگی اور زندگی میں چینجز نہیں آئیں گے تو پھر یہ رمضان کا آنا اور رمضان کا چلا جانا یہ سب ہمارے لیے ایک ہی ہو جائے گا اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی زندگی میں تبدیلی کی کوشش کرے جاتا ہے تو وہ ایک چھوٹی سی اپنی بیماری کے لیے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے وہاں بھی یہ تمنا کرتا ہے کہ ڈاکٹر ذرا میری طبیعت چونکہ اچھی نہیں ہو رہی ہے ذرا ڈیفرنٹ میڈیسن پرسکرائب کر دو وہ عجیز آ جاتا ہے جب وہ ہر گھڑی یہ سنتا ہے کہ پیر دکھے تو پیراسیٹمول فلو ہو جائے تو وہ کہتا مجھے میرے ڈاکٹر نے بیمار کر دیا کہ جب جاؤ کوئی تبدیلی نہیں ہر بیماری کا ایک ہی علاج تو وہ بھی پریشان ہو جاتا ہے وہ واقعہ مشہور ہے ایک بڑی عورت ایک حکیم کے پاس گئی حکیم صاحب کے پاس پہنچی وہ اور بڑھیا نے جا کر یہ کہا کہ حکیم صاحب میرے سر میں ہمیشہ درد رہتا ہے آنکھوں سے برابر دکھائی نہیں دیتا ذرا مجھے چیک کر دو حکیم صاحب نے اس کی نفس کو چیک کیا اور چیک کرنے کے بعد حکیم صاحب نے یہ کہا کہ دیکھو امی جان یہ آپ کا بڑھاپا ہے this is because of your old age اب آپ بوڑھی ہو گئی ہو اس بنا پر یہ آنکھوں سے برابر دکھتا نہیں ہے سر بھاری رہتا ہے تو اس بڑھیا نے یہ کہا کہ آنکھوں کا صرف پرابلم نہیں ہے میرے کانوں سے بھی برابر سنائی نہیں دیتا ہے حکیم صاحب نے پھر تھوڑا سا چیک کرنے کے بعد کہا کہ تمہیں تھے گیا اب تم ہو ہو ہو ہو گئے چکی اس بنا پر تمہارے کانوں سے بھی برابر نہیں دیتا ہے وہ کہنے لگی لیکن میرا پرابلم یہ ہے کہ میرے کتنے دانت گر گئے ہیں کھانا بھی اچھی طرح چبایا نہیں جاتا ہے حکیم صاحب نے کہا یہ بڑھاپے کی وجہ سے وہ کہنے لگی میرے ہاتھ بھی کانپتے ہیں کوئی چیز پکڑتی ہوں تو اس کی گرپ بھی برابر نہیں آتی ہے ہاتھ میرے کانپنے لگتے لگتے ہیں شیور ہونے لگتے ہیں حکیم صاحب نے کہا بہن یہ بڑھاپے کی وجہ سے وہ کہنے لگی لیکن مجھے اپنے پیروں میں بھی پرابلم ہے کہ پیروں سے برابر چل نہیں سکتی ہو اٹھ بیٹھنے میں تکلیف ہوتی ہے پیر میرے بہت درد ہوتے ہیں تو حکیم صاحب نے کہا بہن یہ بڑھاپے کی وجہ سے وہ کہنے لگی لیکن میرے ڈائجسٹو سسٹم کا بھی پرابلم ہے کھانا برابر ہضم نہیں ہوتا ہے حکیم صاحب نے کہا بہن یہ بڑھاپے کی وجہ سے بڑھیا کو آیا غصہ کہ اتنی دیر سے ہر چیز کا ایک ہی جواب دے رہا ہے بڑھاپا بڑھاپا بڑھاپا بڑھی کھڑی ہوئی اور ایک زور سے حکیم کو تماشا مار کر کہا یہ بھی بڑھاپے کی وجہ سے تو برحال میری مائیں بہنیں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ زندگی میں چینجز پیدا کرنے کی ضرورت ہے ہماری زندگی میں تبدیلی آ جائے ہم اللہ کو راضی کرنے والے بن جائے اللہ سے معافی مانگنے والے بن جائے ورنہ یہ رمضان کا مہینہ ہمیں نصیب ہوا ہے میں سے جو یہ کہے کہ آئندہ رمضان بھی مجھے نصیب ہوگا آئندہ رمضان ملتا یا نہیں ملتا آئندہ یہ روزے کی عبادت ملتی یا نہیں ملتی زندگی باقی ہے تو تندرستی باقی ہے یا نہیں اس کے بارے میں ہمیں علم نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بڑا پیارا اور حسین موقع ہمیں نصیب فرمایا ہے یہ جو رمضان کے مہینے ہمیں ہم روزے رکھتے ہیں یہ کوئی معمولی عبادت نہیں ہے حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گنہ کو کل قیامت کے میدان میں لایا جائے گا فیصلہ ہو جائے گا اسے جہنم میں ڈال دو جب اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا اور جب اس اللہ کے بندے یا بندی کو جہنم میں پھینکا جائے گا تو جہنم کی آگ اس سے دور بھاگے گی جو جہنم کا داروگا ہے جس کا نام مالک ہے وہ کہے گا ارے آگ تیرا کام جلانا ہے اس کو جہنم میں ڈالا گیا ہے اسے جلا دے تو اس سے دور کیوں بھاگ رہی ہے تو وہ آگ جواب دے گی میں اسے کیسے جلاؤ اس کے منہ سے تو روزے کی بو آ رہی ہے اس کے سے تو روزے کی بو آ رہی ہے وہ مالک جہنم کا داروگا پوچھے گا گا کیا تیری موت روزے کی حالت میں ہوئی تھی وہ جواب دے کہ جی ہاں میری موت روزے کی حالت میں ہوئی تھی اللہ کی طرف سے اعلان ہو جائے گا میرا بندہ تو روزے کی حالت میں میرے پاس آیا ہے اے میرے فرشتوں میرے بندے کو اٹھا کر جنت میں داخل کر دو یہ ایسی پیاری عبادت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نصیب فرمائی ہے اس نے سچے دل سے اللہ سے معافی مانگے اور دیکھو اللہ کب کس عمل کو قبول کر لے یہ اللہ کی شان ہے ہم اس کے بارے میں فیصلہ نہیں کر سکتے اللہ کو نہ جانے کیسی ادا پسند آ جائے اور اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری مغفرت کا فیصلہ کر دے وہ کتابوں میں واقعہ لکھا ہوا ہے کہ گوڑے میاں تھے حج کے لیے گئے تو جس گروپ میں وہ گئے ہوئے تھے کئی ینگسٹرز بھی ان کے ساتھ میں تھے اب ان نوجوانوں نے جب دیکھا کہ یہ بوڑھے میاں جو بالکل بیچارے بھولے والے ہیں یہ بھی ہمارے ساتھ حج میں آئے ہوئے ہیں تو بوڑھے میاں کی کبھی کبھی یہ نوجوان مذاق بھی اڑا دیتے بہرحال حج کے لیے گئے تھے حج کی عبادت کو انہوں نے ادا کیا اب وہ آخری وقت آیا طواف ودا کا اور آخری طواف کر رہے تھے سارے نوجوانوں نے جلدی جلدی طواف کر لیا جو آخری سلام تھا طواف میاں بیچارے چونکہ کمزور تھے دھیرے دھیرے طواف کر رہے تھے یہ سارے نوجوان طواف ودا کر کے اپنے کمرے میں آئے اب یہاں پر آ کر انہوں نے آپس میں مشورہ یہ کیا کہ چلو ایک کام کرتے ہیں ایک ایک کاغذ پر کچھ لکھ لو اور اپنے جیب میں رکھ لو اور جب وہ بوڑھے میاں آئیں گے تو ان کو ہم کہیں گے کہ دیکھو ہم سب نے حج کیا اللہ نے ہمارے حج کو قبول کر لیا اور ہمیں اللہ سے ایک ملی ہے اور وہ کا ٹکڑا میاں کو بتا دیں گے اور پھر ان کو یہ کہیں گے کہ تمہاری سرٹیفکیٹ کہاں ہے چنانچہ یہ پلاننگ کرنے کے بعد ان سب نے کاغذ کے ٹکڑے پر کچھ لکھ کر اپنے جیب میں رکھ دیا اب بوڑھے میاں بیچارے آخری طواف پہ ودا کرتے ہوئے روتے ہوئے آنکھوں میں آنسو کے ساتھ میں کمرے میں آئے سب نے حج مبارک ہو حج مبارک ہو کی مبارکبادی دی اور اس کے بعد یہ پوچھا کہ چچا جان وہ آپ کے پاس سرٹیفکٹ ہے کہا کس چیز کا سرٹیفکیٹ حج کی قبولیت کا سرٹیفکیٹ کہا ایسا کوئی تھوڑی اللہ حج کی قبولیت کا سرٹیفکیٹ دیتے وہ تو اللہ ہی جانتا ہے کہ اللہ نے کس کے حج کو قبول کیا وہ نوجوان کہنے لگے کہ نہیں نہیں نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے یہاں تو اللہ کا یہ سسٹم ہے کہ جب بندہ طواف ودا کر لیتا ہے تو اسے ایک سرٹیفکیٹ ملتا ہے اور وہ سرٹیفکیٹ اس کی حج کی قبولیت کی علامت ہوتی ہے اگر تمہیں یہ سرٹیفکیٹ نہیں ملی تو ہمیں ڈر ہے شاید اللہ نے تمہارا حج قبول نہیں کیا وہ بیچارے بوڑھے میاں بولے بھالے رونے لگے کہنے لگے بتاؤ تمہاری سرٹیفکیٹ کا ہے ہر ایک نے اپنے جیب سے کاغذ نکال کر بتایا سیم کاغذ ہے ایک ہی سائز ہے اور ہر ایک کا سیم کاغذ دیکھ کر بوڑھے میاں تو چیخ مار کر رونے لگے کہ یا اللہ نے سب کے حج کو قبول کر لیا دے دی اللہ میری سرٹیفکیٹ کا ہے اور اسی وقت اپنے کمرے سے نکلے چیختے چلاتے ہوئے حرم میں گئے اور کعبت اللہ کے پاس میزاب رحمت کے نیچے کھڑے رہ کر گڑ گڑا کر کہہ رہے ہیں اللہ یہ تو نے کیوں کیا میں بھی تو حج کے لیے آیا تھا اللہ مجھے میری سرٹیفکیٹ چاہیے مجھے حج کی قبولیت کی سند چاہیے اللہ میں اس وقت تک تیرے دربار سے نہیں جاؤں گا جب تک میں قبولیت کی سرٹیفکیٹ ٹکٹ حاصل نہ کر لو میرے گروپ والے سب کا حج قبول ہو گیا مولا تو نے میرا حج کیوں نہیں قبول کیا کیوں مجھے سند نہیں دی ارباب تاریخ لکھتے ہیں کتابوں میں مستند روایات سے یہ واقعہ موجود ہے یہ بوڑھے میاں رو رہے گڑ گڑا رہے ہیں اچانک انہوں نے دیکھا کہ میزاب رحمت سے ایک کاغذ کا ٹکڑا اڑتا ہوا نیچے آ رہا ہے بوڑھے میاں بیچارے سمجھے کہ میرا سرٹیفکیٹ آ رہا ہے انہوں نے جلدی جلدی اس کاغذ کے ٹکڑے کو گریب کر لیا بہت خوش ہو گئے اور خوش ہو کر دوڑتے دوڑتے ان نوجوانوں کے پاس پہنچے اور انہوں نے جا کر یہ کہا کہ دیکھو اللہ نے مجھے بھی سرٹیفیکٹ دے دیا اللہ نے میرا بھی حج قبول کر لیا وہ نوجوان کہنے لگے ارے بھائی حرم میں کہیں کاغذ اڑتا ہوا تمہارے ہاتھ میں آ گیا تم نے اس سے سرٹیفیکٹ سمجھ لی وہ بوڑھے میاں کہنے لگے کہ نہیں میں میزا پہ رحمت کے نیچے کھڑا تھا اور میرے ہاتھ میں یہ کاغذ کا ٹکڑا آیا ہے اور انہوں نے جا کر وہ کاغذ کا ٹکڑا ان نوجوانوں کو بتایا ان نوجوانوں نے جب کاغذ کھولا ہے تو انہوں نے دیکھا اس کاغذ کے ٹکڑے پر عربی زبان میں نورانی حروف سے ایک شعر لکھا ہوا ہے وہ شعر یہ تھا یا عبدی قد تقبلت حجکا یا عبدی قد تقبلت حجکا وبکا قبلت حج جمع الحمیل الحجاجی اے میرے بندے میں نے تیرے حج کو قبول کر لیا اے میرے بندے میں نے تیرے حج کو قبول کر لیا اور تیرے حج کی قبولیت کی برکت سے اس سال کے تمام حاجیوں کے حج کو بھی میں نے قبول کر لیا یہ اللہ کی شان ہے پتہ نہیں اللہ کو کون سا رونا کون سا گر گرانا پسند آ جائے کہ ایک بوڑھے کے رونے پر اللہ نے تمام حجاج کرام کے حج کو قبول کر لیا یہ پروردگار عالم کی شان ہے اس لیے میری مائیں بہنیں رمضان کا مہینہ ہے کسی عمل کو معمولی مت سمجھو ہمارے چھوٹے چھوٹے عمل بھی اللہ کے یہاں بہت بڑی قبولیت کا معاملہ رکھتے ہیں اللہ تعالی ہمیں نیک اعمال کی توفیق نصیب فرمائے اور یہ رمضان کے مہینے میں دو عمل پابندی سے کیجئے خود حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اے لوگو صدقہ دیا کرو اللہ اس کی وجہ سے تمہاری روزی میں برکت دے گا اے لوگوں صدقہ دیا کرو اللہ اس کی برکت سے تمہاری روزی میں برکت دے گا اور دوسرا عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگوں لوگوں کی غلطیوں کو معاف کر دو لوگوں کی غلطیوں کو معاف کر دو اللہ اس کے بدلے میں تمہیں دنیا اور آخرت میں عزت دے گا تو اگر ہم چاہتے ہیں ہماری روزی میں برکت ہو جائے ہمارے اللہ تبارک و تعالی دنیا اور آخرت میں عزت نصیب فرمائے تو یہ دو عمل کا ہمارا اہتمام رمضان کے مہینے میں بھی ہو اور باقی دنوں میں بھی ہو زیادہ سے زیادہ اللہ کے راستے میں صدقہ بھی دیتے رہے اور زیادہ زیادہ سے لوگوں کی غلطیوں کو معاف کیا کرے اینڈ فورگیٹ ہمارا مشن ہو ہر غلط کرنے والے کو معاف کر دو اور غلط کرنے والے کی غلطی کو بھول جاؤ اللہ کو یہ بہت پسند آتا ہے اللہ کل قیامت کے میدان میں کہیں گے کہ اے میرے بندے اے میری بندی تو نے میری مخلوق کی غلطی کو معاف کر دیا جا آج میں تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں اللہ ہمیں نیک اعمال کی توفیق نصیب فرمائے اللہ تبارک و تعالی ہماری آج کی حاضری کو قبول فرمائے اللہ تبارک و تعالی سب سے پہلے مجھے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے میری مائیں بہنیں جیسا کہ ایک ضروری اعلان آپ کو یہ بھی کرتا ہوا چلو کہ شب برات کے موقع پر ہم لوگوں نے ایک پروجیکٹ شروع کیا تھا جو مسجد انیس الاسلام کے ویلفیئر افطار کے پیکٹس بنا کر انڈیا بنگلہ دیش اور پاکستان کے غریبوں کو تقسیم کیا جائے الحمدللہ شب برات سے لے کر رمضان تک میں ہمارے بھائیوں نے بہنوں نے دل کھول کر تعاون کیا اور جو مجموعی رقم ہمیں موصول ہوئی اس کی مقدار ففٹین تھاؤزینڈ پندرہ ہزار پاؤنڈ ہمیں موصول ہوئے اور گزشتہ کراتی کو پانچ ہزار انڈیا پانچ ہزار بنگلہ دیش اور پانچ ہزار پاکستان میں تقسیم کرنے کا فیصلہ کر دیا گیا اور افطار کلیکشن اب ختم ہو چکا ہے اور گزشتہ کل راتی کو ہم نے اپنے مسجد انیس الاسلام کے ریلیف پروجیکٹس کی طرف سے ایک نیا پروجیکٹ لانچ کیا ہے جو گزشتہ سال بھی بڑا کامیاب رہا تھا کہ غریبوں کی آنکھوں کے موتیے کا آپریشن کیا جائے کٹریک آپریشن کا یہ پروجیکٹ ہے جو لاسٹ ایئر بھی ہم نے کیا کیا تھا اس سال بھی انشاءاللہ تعالی یہ نیا پروجیکٹ ہم نے گزشتہ رات سے شروع کیا ہے جو ٹو ویکس تک چلتا رہے گا ایک اور یہ پروجیکٹ انڈیا اور پاکستان ان دو کنٹریز کے غریبوں کے آنکھوں کے موتیے کے آپریشن کے لیے ہوگا اور ایک کیٹریک آپریشن کی قیمت اونلی ففٹی پاؤنڈ سے پچاس پاؤنڈ اور ان لوگوں کے لیے آپریشن کرنا ہے کہ جو ہماری زکات صدقہ خیرات للہ ہر قسم کی رقم کے محتاج ہے میری مائیں بہنیں سوچئے پچاس پاؤنڈ ہمارے لیے بہت معمولی سی رقم ہے ایک بار کی سپر مارکیٹ کی شاپنگ میں ہمارے ففٹی پاؤنڈ خرچ ہو جاتے ہیں لیکن اگر ہم نے یہ پچاس پاؤنڈ اللہ کے راستے میں ان غریبوں کے لیے اگر ہم نے قربان کر دی ہے تو ذرا اندازہ لگاؤ کہ ان غریبوں کی ہمیں کتنی دعا ملے گی وہ غریب مرد وہ غریب عورت کہ جن کی آنکھوں پر موتیا چھا گیا ہے جنہیں آنکھوں سے اچھی طرح دکھائی نہیں دیتا ہے لیکن بیچاروں کے پاس اتنے پیسے نہیں ہے کہ اپنی آنکھوں کا علاج کر سکے اگر ہم نے یہ کوشش کی اور ہماری وجہ سے ان کی آنکھوں کو نور نصیب ہو گیا اور وہ اپنی آنکھوں سے دیکھنے لگے تو بتا ان کے دلوں سے کتنی دعائیں نکلے گی اور لاسٹ ایئر اس پروجیکٹ میں میں خود وہاں پر موجود تھا میں نے اپنی آنکھوں سے ان لوگوں کو بھی دیکھا کہ جن کا آپریشن ہو رہے تھے جن کے آپریشن ہو چکے تھے اور خدا پاک کے قسم ہم اندازہ لگا نہیں سکتے کہ کس درد کے ساتھ میں وہ غریب ہم لوگوں کو دعائیں دے رہے تھے ہزاروں مائل کی دوری پر وہ غریب ہماری پچاس پاؤنڈ کی قربانی پر ہمیں ایسے دل سے دعائیں دعا قبول ہو گئی ہماری دنیا بھی بن جائے گی ہماری آخرت بھی بن جائے گی تو میری ماں بہنیں آج اسپیشل کلیکشن ہماری مسجد میں انڈیا اور پاکستان کے غریبوں کی آنکھوں کے لیے ہے ان کے آپریشن کے لیے ہے ایک آپریشن ڈونیشن کی قیمت ففٹی پاؤنڈز ہے آپ زکاة صدقہ للہ ہر قسم کی رقم سے تعاون کر سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ اس نوبل پروجیکٹ میں حصہ لے اللہ تعالی ہم سب کو خرچ کرنے والا بنائے اس خرچ کرنے میں نہ میرا فائدہ ہے نہ کسی اور کا فائدہ ہے ان غریبوں کا فائدہ ہوگا اور غریبوں کی دعا ہمیں ملے گی ہماری زکاة ادا ہو جائے گی اس نے دل کھول کر اس مبارک کام میں حصہ لے اللہ ہم سب کو زیادہ سے زیادہ خرچ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور جس جیسا کہ میری مائے بہنیں جانتی ہے کہ لاسٹ ایئر بھی ہمارا یہ پروجیکٹ بڑا کامیاب رہا تھا وہ پورے مہینے رمضان المبارک کے مہینے میں ہماری اس مسجد میں hundred and fifteen thousand pound جمع ہوئے تھے جس کے ذریعے سے کیٹریک آپریشنز بھی ہوئے غریبوں کے مکان بھی بنائے گئے غریب لڑکیوں کی شادیاں بھی کی گئی اور بھی دوسرے خیر کے کام کیے گئے عید پیکٹس تقسیم کیے گئے افطار پیکٹس تقسیم کیے گئے لاسٹ ایئر جو بھی کام اس مسجد میں میں ان پیسوں کے ذریعے ہوا ہے اس کا پورا فائنل رپورٹ ابھی یہاں پر موجود ہے جب آپ باہر نکلو گے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 قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت وفيما بعد الموت وفيما بعد الموت اللهم عنا على غمرات الموت وسكرات الموت ومنكرات الموت وبليات الموت الموت اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار یا مجیر یا مجیر یا مجیر اے پروردگار عالم ہمارے گناہوں کو معاف فرما مولا بہت بڑے گنہگار ہے اللہ بہت بڑے خطاکار ہے مولا پوری زندگی نافرمانیوں میں گزری ہے اے اللہ بدن کا ایک ایک بال گنہگار ہے اللہ بدن کا ایک ایک عضو گنہگار ہے اللہ سر کے بال سے پیر کے ناخن تک گناہوں میں گندے ہو چکے ہیں مولا ہم نے تیری بہت نافرمانیاں کی ہے اے اللہ ہم نے دن کے اجالے میں بھی گناہ کی ہے رات کے اندھیروں میں بھی گناہ کی ہے چھپ چھپ کر بھی گناہ کی ہے علانیہ طور پر بھی گناہ کی ہے اور اللہ یہ جانتے ہوئے گناہ کی ہے کہ ہمارا پروردگار ہمیں دیکھ رہا ہے اے مولا کریم یہ ہمارا جرم عظیم ہے اللہ اس جرم عظیم کو معاف فرما دے اللہ معاف فرما دے اللہ رحم فرما دے اللہ کرم فرما دے مولا مغفرت کے فیصلے فرما دے اللہ عافیت کا معاملہ فرما دے اللہ ہدایت سے مالا مال فرما دے اے اللہ آج سچے دل سے دیا کی بھیک مانگتے ہیں مولا تیری بارگاہ میں دیا کی بھیک مانگتے ہیں اللہ معاف فرما دے اے اللہ آج اتنی بڑی تعداد میں ہماری یہ مائیں بہنیں آئی ہوئی ہے اللہ تیرے دربار میں بیٹھی ہے مولا یہ وہ دربار ہے جہاں تیری رحمتیں برستی ہے مولا یہ وہ دربار ہے جہاں پر تیری برکتیں نازل ہوتی ہے مولا سب روزے کی حالت میں ہے مولا بھوکے پیاسے بن کر آئے ہیں اور مولا اسی لیے ہم کے پیاسے ہوئے ہیں کہ تو ہم سے راضی ہو جائے اللہ یہ روزے داروں کا مجمع بیٹھا ہوا ہے ہماری ماں و بہنوں نے ہاتھ اٹھایا ہے اپنے سارے کام کو آگے پیچھے کر کے مولا تیرے دربار میں حاضر ہوئی ہے اللہ معاف فرما دے اللہ رحم فرما دے اللہ آج تو ہمیں محروم نہ کر دینا مولا محروم نہ کر دینا مولا اگر رمضان کے مہینے میں بھی ہماری مغفرت نہیں ہوئی تو مولا ہم کہاں جائیں گے اللہ یہ رحم رحمتوں کا اشرا ہے اللہ تیری رحمتیں لٹائی جا رہی ہے اللہ یہ رحمت ہمیں بھی نصیب فرما دے اللہ ہمیں قبول فرما لے ہماری عبادتیں قبول فرما لے ہمارے روزے قبول فرما لے ہماری تراوی قبول فرما لے ہماری تلاوت قبول فرما لے اللہ ہمارے ذکر اللہ کو قبول فرما لے اور اللہ ہم سب سے تو راضی ہو جا مولا بھی اور اسی گھڑی راضی ہو جا اے اللہ تیرے سوا کوئی گناہ معاف کرنے والا نہیں ہے اللہ اگر آج تو ہم سے ناراض ہو گیا اللہ اگر تو نے آج ہم سے منہ موڑ لیا تو اللہ ہم کہاں جائیں گے کس سے بھیک مانگیں گے تیرے سوا کوئی دردی تو نہیں ہے تیرے سوا کوئی گرمی تو نہیں ہے تو ہی ہمارا بیلی اور مددگار ہے اللہ معاف فرما دے ہاں مولا میں جانتا ہوں میں بہت برے گار ہوں اللہ یہ زبان اس لائق نہیں ہے کہ تجھ سے معافی مانگو لیکن اے اللہ اس مجمع میں نہ جانے تیری کون سی ایسی بندی بیٹی ہوگی جس سے تو بہت بہت پیار کرتا ہوگا اللہ تجھے اسی بندی کا واسطہ ہمیں معاف فرما دے اللہ اس مجمع میں بڑھی عورتیں بیٹھی ہوئی ہے سفید بال والی بڑھی عورتیں بیٹھی ہوئی ہے اے اللہ تو تو سفید بال والوں سے شرماتا ہے مولا ان بڑھی عورتوں کا تجھے واسطہ ہمیں معاف فرما دے اے اللہ مجمع میں ننی ننی بچیاں بیٹھی ہوئی ہے اللہ وہ ایسی معصوم بچیاں ہیں جنہیں دعا کا مطلب بھی نہیں معلوم ہے انہوں نے تو اپنی امی کو ہاتھ اٹھاتے ہوئے دیکھا اپنی دادی کو ہاتھ اٹھاتے ہوئے دیکھا اپنی نانی کو ہاتھ اٹھاتے ہوئے دیکھا اپنی خالہ کو ہاتھ اٹھاتے ہوئے دیکھا تو اللہ اس بچی نے بھی ہاتھ اٹھا لیا اور بولا وہ بھی اپنی معصوم زبان سے آمین آمین آمین کہہ رہی ہے اے اللہ تجھے ننی ننی بچیوں کا واسطہ ہمیں معاف فرما دے اللہ معاف فرما دے اللہ آج ہمیں خالی مت لوٹانا مولا بہت امید لے کر آئے ہیں بڑی تمنا لے کر آئے ہیں اللہ معاف فرما دے اللہ رحم فرما دے اللہ معاف فرما دے اللہ بھی اور اسی گھڑی معاف فرما دے مولا کسی کو محروم نہ کر دینا اے پروردگار عالم ہم میں سے جو بیمار ہے انہیں شفا کاملہ حاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما دے اللہ تندرستی بہت بڑی نعمت ہے مولا تندرستی بہت بڑی نعمت ہے اللہ اس نعمت کی قدر دانی نصیب فرما دے اللہ اس نعمت کی کی قدردانی نصیب فرما دے مولا بیچاری کتنی ایسی بیمار ہماری بہنے ہوگی کہ مولا جو آج مسجد میں آنا چاہتے تھے جو بیان میں شریک ہونا چاہتے تھے لیکن اے اللہ وہ بیچاری بستروں پر پڑی ہوئی ہے کتنے ہمارے ایسے بھائی ہیں جو مسجدوں میں حاضر ہونا چاہتے ہیں لیکن اے اللہ آج وہ بستروں پر پڑے ہوئے ہیں وہ اٹھ نہیں سکتے ہیں وہ چل نہیں سکتے ہیں اے اللہ ان بیماروں کو شفا نصیب فرما دے اللہ انہیں تعالیٰ طاقت دے دے اللہ انہیں ہمت دے دے اللہ انہیں روزہ رکھنے کی طاقت دے دے اللہ ان کا بھی تو جی چاہتا ہے کہ وہ رمضان میں روزے رکھے اے اللہ ہر بیمار کو شفا دے دے سب کو تندرستی دے دے اور پروردگار عالم ہمیں دنیا میں کبھی کسی کا محتاج نہ بنانا مولا کبھی کسی کا محتاج نہ بنانا اللہ محتاجی کی زندگی سے بچا لے اللہ محتاجی کی زندگی سے بچا لے اللہ محتاجی ہو تو صرف تیری ہو تیرے سوا کبھی محتاج نہ بنانا مرتے دم تک ہمارے ہاتھ پیر کو سلامت رکھنا ہماری آنکھوں کی روشنی کو سلامت رکھنا اللہ چلتے پھرتے دنیا سے چلے جائے کبھی محتاجی نہ آئے اللہ محتاجی سے عبادت فرما دے دے اے پروردگار عالم ایسا بڑھاپا مت دینا ہم بستر پر پڑے ہوئے ہو پیشاب اور گندگی پہ پڑے ہوئے ہو اور ہمیں کوئی پوچھنے والا نہ ہو اللہ ایسے بڑھاپے سے ایسی معذوری سے حفاظت فرما دے کلا العالمین ہم میں سے جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو ختم فرما دے اللہ ہمیں نہیں معلوم ہمارا کون سا بھائی پریشان ہے ہماری کون سی بہن پریشان ہے نہ جانے کس کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی مولا دلوں کے حالوں کو تو جانتا ہے اللہ ہر پریشان حال کی پریشانی کو ختم فرما دے اللہ گھر گھر میں پیار دے دے محبت دے دے محبت دے دے اللہ بھائی بھائی میں محبت دے دے اللہ بھائی بہن میں محبت دے دے اللہ اللہ اولاد اور والدین کے رشتوں کو مضبوط فرما دے اللہ میاں بیویوں میں آپس میں سمجھوتا نصیب فرما دے پیار نصیب فرما دے انڈرسٹینڈنگ نصیب فرما دے مولا تمام شادی شدہ کی زندگی کے اندر برکتیں نازل فرما دے ہر میاں کو اپنی بیوی کے حقوق ادا کرنے والا بنا دے ہر بیوی کو اپنے شوہر کے حقوق ادا کرنے والا بنا دے دونوں میں آپس نصیب فرما دے اللہ امت کے تمام پریشان کی پریشانی کو ختم فرما دے اللہ ہمیں ایک بنا دے نیک بنا دے اللہ ایک بنا دے نیک بنا دے اپس میں دلوں کو دلوں سے ملا دے حسد سے کینے سے بغض سے عداوت سے نفرت سے حفاظت فرما دے اے پروردگار عالم یتیموں مسکینوں بیواؤں کا تو کفیل بن جا الہ العالمین جو دین کے لیے ہم کچھ کوششیں کر رہے ہیں کہ غریبوں کی مدد ہو جائے اللہ اس اس مشن میں ہمیں کامیابی نصیب فرما دے مولا ان بے سہاروں کو سہارا نصیب فرما دے غریبوں کی غریبی کو ختم فرما دے اے پروردگار عالم ہماری روزیوں میں برکت نازل فرما دے اے اللہ مقدر کی روزی تو تو دے کر رہتا ہے ہماری مقدر میں جو ملا ہے جو لکھا ہے اللہ اسے کوئی چھین نہیں سکتا لیکن اے اللہ آج ہم دعا یہ کرتے ہیں ہماری روزیوں میں برکتوں کو بھی شامل فرما دے اللہ حلال روزی دے دے حلال کھانے والا بنا دے حلال کمانے والا بنا دے اور حلال جگہ پر اپنے مالوں کو خرچ کرنے کی توفیق نصیب فرما دے اے اللہ ہماری کئی بہنیں ایسی ہیں جو بیچاری پہ اولاد ہے مولا وہ اولاد کے لیے ترس رہی ہے رات دن دعائیں کر رہی ہے منتیں مانگ رہی ہے لیکن اے اللہ اولاد دینا صرف تیرے ہاتھ میں ہے یہ طاقت تیرے سوا کسی کے پاس نہیں ہے مولا مبارک گھڑی ہے روزے کی حالت ہے گئے ہم سب مل کر دعا کرتے ہیں اللہ مولا بے اولادوں کو اولاد نصیب فرما دے مولا بے اولادوں کو اولاد نصیب فرما دے اور ہماری وہ بہنیں جو حاملہ ہے پریگننٹ ہے اللہ اس ماں کی بھی حفاظت فرما اس کے پیٹ کے بچے کی بھی حفاظت فرما اور آسانی کے ساتھ حمل کے تمام کاموں کو مولا آسانی کے ساتھ مکمل فرما دے اور مولا کریم اسے تندرستی اور شفا نصیب فرما دے اے پروردگار عالم ہم میں سے جو با اولاد ہے ہماری اولاد کو نیک بنا صالح بنا حافظ قرآن بنا دین کا دائی بنا پروردگار عالم ہمارے گناہوں کی وجہ سے تو ہماری اولاد کو محلوم نہ کر دینا مولا ہمارے بچوں کو حافظ قرآن بنا دے اللہ ہماری بچیوں کو دین کی دائیہ بنا دے عفیفہ بنا دے صالحہ بنا دے پاک دامن بنا دے اور ہمیں ان کی بہترین تربیت کرنے کی توفیق نصیب فرما دے اے اللہ ہمارے جو بچے جوان ہو چکے ہیں اللہ ان کے لیے بہترین رشتے مقدر فرما دے مولا امت میں بیٹیاں بہت بڑی امانت ہے اللہ اس امانت کی قدردانی کی توفیق نصیب فرما دے اللہ ہماری بچیوں کو بہترین رشتے مقدر فرما دے اے اللہ ہماری بیٹیوں کو مئکے سے زیادہ سسرال میں خوشحالی نصیب فرمانا اللہ امت کی بچ بچیوں کو ہمیشہ ہنستا ہوا رکھنا ان کی زندگیوں میں خوشحالی نصیب فرما دے ہر قسم کے دباؤ اور ظلم سے بچیوں کی فرما دے پروردگار عالم ہمارے گھروں میں ہماری آل اولاد میں اسلامی فدا قائم فرما دے اے ہمارے مولا ہمارے ماں باپ پر رحم فرما دے اللہ ہمارے ماں باپ پر رحم فرما دے مولا ماں باپ بہت بڑی دولت ہے اللہ ماں باپ بہت بڑی دولت ہے مولا بڑے خوش نصیب ہے وہ اولاد ان کے سر پر ان کے ماں باپ کا سایہ موجود ہے اللہ ہم میں سے جن کے والدین زندہ ہو مولا تو ان کی زندگیوں میں برکت نصیب فرما دے اللہ ہمارے والدین کی ہر بیماری کو ختم کر دے ہر پریشانی کو دور کر دے اللہ انہیں ہمیشہ ہنستا ہوا رکھنا مولا ہمارے ماں باپ کو دنیا میں بھی ہنستا ہوا رکھنا آخرت میں بھی ہنستا ہوا رکھنا اور اللہ تیری خصوصی رحمت ان پر نازل فرما دے ہمیں اپنے والدین کی خدمت کی توفیق نصیب فرما دے اے پروردگار عالم ہمارے ماں باپ نے ہمارے لیے بڑی قربانیاں دی ہے بہت لاڈ پیار سے ہمیں بڑا کیا ہے اے اللہ ایک ماں کتنی تکلیف اٹھا کر اپنے بچے کو بڑا کرتی ہے مولا ہم تو بہت چھوٹے تھے ہم تو بہت نادان تھے اللہ جب ہمارے دانت آئے تھے مولا ہم نے دودھ پیتے پیتے اپنی ماں کی چھاتی کو کاٹ لیا تھا اللہ اس ماں کو اتنی تکلیف ہوئی تھی اس کی چیز نکل گئی تھی لیکن اللہ اس ماں نے بجائے دھکا مارنے کے اتنی تکلیف کے بعد بھی ہمیں اپنے سینے سے لگا لیا اللہ نے پیار کرنے والی ماں نصیب فرمائی ہے پیار کرنے والا باپ نصیب فرمایا ہے اللہ ان کی زندگیوں میں برکت نازل فرما دے ہمیں ان کی خوب حکمت کرنے والا بنا دے اے پروردگار عالم اس مجمع میں ایسی بہنیں بھی موجود ہیں ایسی بہنیں بھی موجود ہیں مولا جن کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے کسی کی ماں چلی گئی کسی کا باپ چلا گیا کوئی ماں باپ دونوں سے محروم ہو گیا اللہ رمضان کے مبارک مہینے میں مرہوم ماں باپ کی بہت یاد آتی ہے اے اللہ ان مرہوم والدین کی مغفرت فرما دے اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرما فرما دے اللہ امت کے تمام مرحومین کی مغفرت فرما دے اللہ وہ عورتیں جو بیوہ ہو چکی ہے ان کے شوہروں کی مغفرت فرما دے اور ان بیوہوں کا کفیل بن جا جن شوہروں نے اپنی بیویوں کو کھو دیا ہے اللہ ان بیویوں کی مغفرت فرما دے اور ان شوہروں کو ہمت نصیب فرما دے یہ پروردگار عالم اولاد اور والدین کے رشتوں کو مضبوط فرما دے اے اللہ ایسی اولاد سے حفاظت فرمانا کہ جو اولاد اپنے ماں باپ کو گالیاں دے اپنے ماں باپ کو آنکھ نکالے اللہ کسی ماں باپ کو یہ دن نہ دکھانا کہ اس کی اولاد یہ کہہ دے کہ ماں یہ میرا گھر ہے ماں یہ میری زندگی ہے اللہ ایسے وہ بچوں سے عبادت فرما دے اولاد کو والدین کا فرما بردار بنا دے اے اللہ امت کی وہ بچیاں جو گھروں سے چلی گئی ہے بیچاری نادان ہے اللہ انہیں عزت کے ساتھ واپس لوٹا دے ہمارے وہ نوجوان جو ڈرگس کے الکول کے ایڈکٹڈ ہو چکے ہیں اللہ انہیں توبہ کی توبہ توفیق دے دے انہیں مسجدوں میں واپس لوٹا دے اللہ وہ ہمارے بچے ہیں اللہ وہ ہماری اولاد ہے اللہ انہیں مسجدوں میں واپس بھیج دے یہ پروردگار عالم ہماری زندگی کا بھی کوئی بھروسہ نہیں مولا ایک دن آئے گا ہمارے بھی آنکھیں بند ہو جائے گی ہمیں بھی دنیا چھوڑ کر جانا پڑے گا لیکن اللہ وہ وقت کب آئے گا کن حالات میں آئے گا یہ موت کب ہمیں آ کر پکڑے گی اللہ ہم کو نہیں معلوم مولا ہمیں نہیں معلوم لیکن اللہ آج روزے کی حالت میں تیرے دربار میں بیٹھ کر ایک درخواست کرتے ہیں کہ مولا جب ہماری موت کا وقت آ جائے جب آخری گھڑی آ جائے جب ملک الموت کی حاضری ہو جائے اے اللہ تو ہم والی موت دیتے ہیں اللہ کل والی موت دے دے اور کلمے کی بنیاد پر مغفرت کے فیصلے فرما دے اللہ مانا بہت گنہ گار و قطع کار ہے لیکن اللہ تیرے ہی تو بندے ہیں تیرا ہی تو نام لیتے ہیں تجھے ہی کو تو سجدہ کرتے ہیں مولا تیرے بندے ہونے کی لاج رکھ لے نبی کے امتی ہونے کی لاج رکھ لے اے اللہ ہم تیرا عذاب برداشت نہیں کر پائیں گے اللہ بہت کمزور ہے دنیا میں ایک سر درد ہو جائے تو برداشت نہیں ہوتا ہے ذرا روزہ لمبا ہو جائے تو برداشت نہیں ہوتا کرنا ہے اللہ ہم تیرا عذاب کیسے برداشت کریں گے اللہ تیرے عذاب کو برداشت کرنے کی ہم میں طاقت نہیں ہے اللہ معاف فرما دے اللہ عذاب قبر سے بچا لے اللہ تیرے غصے سے بچا لے اللہ تیری پکڑ سے بچا لے اللہ معاف فرما دے اللہ بھی اور اسی گھڑی معاف فرما دے مولا سچے دل سے معافی مانگتے ہیں اللہ معاف فرما دے اے اللہ ہم تو تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہے مولا تیرے نبی نے نے ہمارے لئے بہت دعائیں کی ہے ماں عیسیٰ کا بیان ہے رات کو اللہ کے نبی کو نیند نہیں آتی کروٹوں پر کروٹیں بدلتے ہیں میں اللہ کے نبی کو پوچھتی اللہ کے نبی آپ سو کیوں نہیں جاتے آپ کو نیند کیوں نہیں آتی ہے اللہ کے نبی کا جواب ہوتا عیسیٰ مجھے میری امت کے بارے میں ڈر لگتا ہے عیسیٰ کہیں میری امت کی پکڑ نہ ہو جائے اے اللہ تجھے اسی پیارے نبی کا واسطہ ہمیں معاف فرما دے اللہ معاف معاف فرما دے اللہ جب خالی نہیں جائیں گے اللہ آج ہمیں معاف کر دے آج معافی کا فیصلہ فرما دے اللہ ہم زندی بن چکے ہیں اور تیرے حبیب پاک نے فرمایا ہے جب بندہ زد کرنے لگتا ہے تو تجھے اس پر پیار آ جاتا ہے اللہ معاف فرما دے اللہ معاف فرما دے اللہ ہاتھ رکھنے سے پہلے پھر دیا کی بھیک مانگتے ہیں اللہ بھی اور اس کی گھڑی ہم سب کو معاف فرما دے ہم سب کی جائز تمناؤں کو پورا فرما دے رب ربنا تقبل منا انك انك انت انت السميع العليم علينا يا مولانا التواب الرحيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام